عورت مرد اور جنت دور جدید میں عورتوں کے مقام و مرتبے کے بارے میں معاشرے کا رویہ بالعموم بہت تبدیل ہوا ہے چنانچہ اس حوالے سے بہت سے سوالات اہل مذہب کے سامنے آتے رہتے ہیں ان سوالات کا تعلق اس دنیا ہی سے نہیں بلکہ آخرت کی دنیا سے بھی ہوتا ہے مثلاً ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو اگر حورے دی جائیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا اس سوال کا ایک سادہ جواب تو وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ دیا کہ جنت میں مرد و عورت کو تنہا تنہا نہیں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا ظاہر ہے کہ اس جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا عورتوں کو مرد دیے جائیں گے یہ تعبیر چونکہ حیا کے منافی تھی اس لیے قرآن نے جوڑے کا ذکر کیا ہے جہاں تک ہوروں کا سوال ہے بلا شبہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے مگر اتنی کثرت سے نہیں جتنا ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں صرف چار مقامات پر ہوروں کا ذکر آیا ہے جبکہ جوڑے بنائے جانے کا ذکر بکثرت آیا ہے تاہم اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں کے محتاج ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر مردوں کی اس درجہ محتاج نہیں ہوتی خواتین کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشی یا سماجی حوالے سے ہوتی ہے نفسیاتی طور پر نہیں جنت کی زندگی میں نہ کوئی معاشی مسئلہ ہوگا نہ معاشرتی البتہ نفسیاتی ضرورتیں اس وقت بھی باقی رہیں گی چنانچہ خواتین کو مردوں کی ضرورت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح مردوں کو خواتین کی نتیجے کے طور پر خواتین کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی جبکہ مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہو جائیں گے جنت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے بعض ایسے ہی مسائل کا حل ہے خواتین اطمینان رکھیں انہیں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں جنت کی زندگی میں تو ان کا اپنا وجود ایک عظیم نعمت ہوگا یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں ہوگی لکھ لیا کرو انسانوں میں ہرس اور لالچ کی اخلاقی خرابی عام پائی جاتی ہے لین دین خرید و فروخت اور روپے پیسے کے دیگر معاملات کے وقت اس کا اظہار عام طور پر ہوتا رہتا ہے اسی طرح انسان کی طبیعت میں بھول اور نسیان کا مادہ بھی خلقی طور پر موجود ہے ہم نئی چیزیں یاد رکھتے ہیں اور پرانی چیزیں فراموش کرتے جاتے ہیں انسانوں کے درمیان جب کبھی زر اور زمین کے معاملات پیش آتے ہیں تو تما اور نسیان کے عناصر بارہا جھگڑے فساد کا سبب بن جاتے ہیں وراثت قرض اور خرید و فروخت کے معاملات میں تو اکثر اس کی نوبت آ جاتی ہے عام طور پر لوگ خرید و فروخت میں تو کچھ محتاط رہتے ہیں مگر قرض اور وراثت کے معاملات چونکہ فوری طور پر نہیں ہوتے اور ان میں اکثر معاملہ اپنے قریبی لوگوں ہی سے پڑتا ہے اس لیے لوگ محتاط نہیں رہتے اور کچھ عرصے بعد باہمی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے دین نے اس معاملے میں ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ جب کبھی قرض کا معاملہ ہو تو پوری بات کو لکھ کر دو گواہ بنا لینے چاہیے اسی طرح وراثت کے مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون دے کر خود حل کیا ہے جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے اسے جہنم کی وعید دی گئی ہے اس کے ساتھ وسیعت کا ایک حکم دے کر امکانی طور پر پیدا ہونے والے جھگڑوں کا راستہ روک دیا ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نہ قرض کے وقت گواہ اور تحریر کا اہتمام کیا جاتا ہے نہ دین کے مطابق وراثت کی تقسیم کا اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی وصیت لکھ کر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا حالانکہ ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت سے اختلافات دل شکنیوں اور تعلقات کی خرابی کی نوبت نہیں آتی مثلاً قرض کے معاملات میں رقم کی مقدار اس کی ادائیگی کی شکل اور مدت پر بارہا اختلاف ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرض کی رقم کے ساتھ تحریری طور پر یہ بھی لکھ لیا جائے کہ یہ رقم کب واجب الادا ہوگی مقروض کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرض بہرحال اسے ادا کرنا ہے اس دنیا میں اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو آخرت میں اسے اپنی نیکیوں کی کرنسی میں اس قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی جو یقیناً بہت نقصان کا سودا ہوگا اسی طرح وراثت کے دینی حکم کو نظر انداز کر کے اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت کے ہم معنی ہیں جس کا انجام سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں وراثت کے حکم کی طرح وصیت کا حکم بھی بہت سے اختلافات کو پیدا نہیں ہونے دیتا وصیت کے حکم کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے مال میں ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کاغذات میں نظر آ رہی ہوتی ہے مثلا بہت سی زمین اور مال ایسا ہوتا ہے جو ہماری ملکیت ہوتا ہے مگر ہم نے بعض مصلحتوں کی بنا پر اسے کسی اور کے نام کر رکھا ہوتا ہے بعض اوقات بہت سے وارثوں میں سے کسی ایک وارث کے نام کچھ زمین جائداد کر رکھی ہوتی ہے بارہا اس بات کا کسی اور کو علم نہیں ہوتا اور جس کے نام جائیداد ہوتی ہے وہ خاموشی سے اسے دبا لیتا ہے حالانکہ اس پر سب وارثوں کا حق ہوتا ہے اگر دوسروں کو اس کا علم ہوتا ہے تو عموماً یہ ایک زبانی بات ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اختلافات اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عدالتوں کے چکر لگتے ہیں اور خاندانی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں وسیعت نہ لکھنے کا ایک اور سبب لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ سب وارثوں کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے حالانکہ اپنے مال کے ایک تہائی پر وسیعت کا حق ہمیں بہرحال حاصل ہے ہمارے ہاں عام دینی رائے یہ ہے کہ کسی وارث کو اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا جا سکتا یہ بات عام حالات میں بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک بہت اہم دینی رائے یہ بھی ہے کہ کسی وارث کو اس کے حق قرابت کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے سے زیادہ کچھ نہیں دیا جا سکتا مگر ضرورت یا خدمت کی بنیاد پر یقیناً دیا جا سکتا ہے مثلا کسی شخص نے اپنے پانچ بچوں میں سے چار کی شادیاں کر کے انہیں سیٹ کرا دیا اب اس کا آخری بچہ یا بچی کم سن ہے تو اس کے بارے میں یہ وضاحت کی جا سکتی ہے کہ اگر میں اس کی شادی سے قبل مر جاؤں تو وراثت کی تقسیم سے قبل اس کی شادی کا خرچہ الگ کیا جائے گا پھر جائیداد تقسیم ہوگی یہ بات عین عدل پر مبنی ہے شریعت کے کسی اصول کی روشنی میں اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور نہ اخلاقی طور پر اس بات میں کوئی خرابی ہے اس لیے کہ باپ نے اگر چار بچوں کی شادی کا اہتمام کیا ہے تو پانچویں کو اسے محروم رکھنا ایک ظلم ہوگا شریعت کبھی ظلم گوارا نہیں کر سکتی اس لیے یہ ہدایت کی جا سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وسیعت کے بغیر ممکن نہیں ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی وسیعت تحریر کرے جس طرح بہت سے لوگ ہر رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو معمول بناتے ہیں اسی طرح ہر سال اپنی وصیت پر حالات کے مطابق نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے اس سے بہت سے مسائل ناانصافیوں حق تلفیوں اور اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا جنگل کا بادشاہ انسانوں میں شیر جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے شعر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس حوالے سے کئی محاورے ہمارے ہاں عام ہیں دور جدید میں مغربی اہل علم نے جہاں اور بہت سی چیزوں کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے وہیں جنگل اور اس میں پائے جانے والے جانداروں پر بھی بڑی تحقیقات ہوئی ہیں ان کے حالات رویوں اور معاملات کا مطالعہ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں اور آج کل ڈاکیومنٹری فلموں کے ذریعے سے بھی ان معلومات کو عام کیا جا رہا ہے جنگل کے دیگر باسیوں کی طرح شیر کے بارے میں بھی تحقیقات ہوئی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیر کی بہادری کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں وہ محض ایک افسانہ تھیں شیر کی درست تصویر جنگل کے بادشاہ کی نہیں بلکہ جنگل کے ایک درندے کی ہے شیر اتنا ہی بہادر ہوتا ہے جتنا اس کا حریف کمزور ہوتا ہے وہ ہرن پر حملہ کرتا ہے تو بڑی بہادری سے کرتا ہے مگر جب اس کا واسطہ زرافے جیسے معصوم مگر بلند قامت جانور سے پڑتا ہے تو وہ اتنا بہادر نہیں رہتا کئی شیر ایاری اور خاموشی کے ساتھ مل کر اسے قابو کرتے ہیں وہ اس کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرتے اور پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہیں جب وہ زخموں سے چور ہو کر گر جاتا ہے تب اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں جس طرح شعر کے بارے میں درست رائے تحقیق کے بعد ہی قائم ہو سکی اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی رائے ہمیشہ تحقیق کے بعد قائم ہونی چاہیے سنی سنائی باتوں سے کسی کی عظمت کے قصے تراشنا یا کسی فرد کے متعلق غلط رائے قائم کرنا درست رویہ نہیں اس رویے کے بعد انسان جب کسی کے متعلق بڑائی کا تصور قائم کرتا ہے تو اسے ہر طرح کی تنقید سے بالا قرار دے کر اکابر پرستی کی راہ ہموار کرتا ہے جب وہ کسی کے متعلق منفی رائے قائم کرتا ہے تو اس کی طرف ایسے عیب منسوب کر دیتا ہے جو اس میں نہیں ہوتے یہ دونوں رویے دین اور اخلاق کے اعتبار سے جرم کی حیثیت رکھتے ہیں ایک مومن پر فرض ہے کہ وہ ہمیشہ تحقیق کے بعد کسی کے بارے میں اظہار رائے کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے خوشی کا راز میرے دفتر کے راستے میں بہت سی نرسریاں آتی ہیں ان کا مشاہدہ کرنا ہمیشہ میرے لیے قلب و نظر کی راحت کا سامان رہا ہے ان کے رنگ برنگے پھول خوش نما پودے سرسبز و شاداب درخت راستے سے گزرنے والے ہر شخص کو ایک خوشگوار ذہنی کیفیت سے روشناس کراتے ہیں اس راستے میں ایک ٹریفک سگنل بھی آتا ہے اس سگنل پر جب کبھی میں رکتا ہوں تو اپنی ساری توجہ پھولوں اور سبزے کی اس خوشنما دنیا کی طرف مرکوز کر لیتا ہوں یہ توجہ اور ارتکاز مجھے ایک اور حقیقت سے آشنا کرتا ہے وہ یہ کہ اس خوشنما منظر میں بہت سی ناگوار حقیقتیں موجود ہیں پھولوں کے درمیان کیڑے کانٹے بھی ہوتے ہیں پھول پودوں کے رنگ و خوشبو کے ساتھ کھاد کی غلازت بھی ہوتی ہے درختوں کی بلندی پر جو سرسبز شاخیں جھولتی ہیں وہ ایک نسبتاً بدنما اور بدرنگ تنے کے سہارے پر بلند ہوتی ہیں یہ اور ان جیسے بہت سے ناگزیر حقائق اس دلکش دنیا کا لازمی حصہ ہیں یہ حقائق ہمیں خدا کی دنیا کے قانون سے روشناس کراتے ہیں وہ یہ کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر تخلیق کیا ہے وہ آزمائش کا اصول ہے اس لیے یہاں حسن کے ساتھ بدصورتی خوشبو کے ساتھ بدبو اور پھول کے ساتھ کیڑے کانٹے سب ہوتے ہیں اسی طرح دنیا میں خوشی کے ساتھ غم آسانی کے ساتھ مشکل راحت کے ساتھ زحمت اور امید کے ساتھ مایوسی ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن جس طرح پھولوں کی دنیا میں منفی حقائق کو قبول کر کے ہی رنگ و خوشبو اور حسن و سبزے کی بہار کا لطف اٹھایا جاتا ہے اسی طرح زندگی کی تل حقیقتوں پر کڑھنے کی بجائے انہیں حوصلے سے قبول کرنے سے ہی انسان دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے خدا کی دنیا میں خوشگوار حالات کے ساتھ ہمیشہ منفی حالات پائے جائیں گے خوشی کا راز یہ ہے کہ اپنی نظر ہمیشہ اچھی چیزوں کی طرف رکھی جائے جو بدلا جا سکے اسے بدلنے کی کوشش کرنے کے بعد ہر ناگوار چیز کو نظر انداز کر دیا جائے یہی اس دنیا میں حقیقی خوشی کا راز ہے لانت نہیں بلکہ تربیت بزرگوار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا ان کی زبان سے الفاظ نہیں آگ نکل رہی تھی میں بڑے تحمل سے ان کی گفتگو سن رہا تھا اس گفتگو کا قدر مہذب اور قابل بیان مفہوم کچھ اس طرح تھا لانت ہے اس قوم پر آپ دیکھیے کہ اس ملک میں فوج کا سربراہ دو تہائی اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کرتا ہے اور اعلانیہ ٹی وی پر کہتا ہے کہ میں نے کوئی کوف نہیں کیا بلکہ یہ کاؤنٹر کوف تھا مطلب یہ کہ وزیر اعظم جو ملک کا انتظامی سربراہ ہے اگر فوج کی چیف کو اس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اصل بغاوت یہ ہے چنانچہ اس جنرل نے عوامی بغاوت کو کچل دیا اور پھر آٹھ برس تک اقتدار کے مزے لوٹتا رہا ہے اور قوم اسے برداشت کرتی رہی اس ملک کا اپوزیشن لیڈر جو سیاست میں اسلام کے نام پر کھڑا ہے اعلانیہ عہد کرتا ہے کہ وہ اور اس کی پارٹی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی اس کے بعد وہ اپنے عہد سے مکر جاتا ہے مگر پھر بھی وہ اس قوم میں ایک لیڈر کی حیثیت سے موجود ہے لانت ہے اس قوم پر اور دیکھیے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین مری میں ایک معاہدہ کرتا ہے اور قوم سے وعدہ کرتا ہے کہ تیس دن میں جج بحال ہو جائیں گے پھر وہ اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ معاہدہ مری کی کوئی حیثیت نہیں تھی پھر بھی قوم ایسے وعدہ خلاف لیڈروں کو برداشت کرتی ہے لانت ہے اس قوم پر ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ بزرگوار آپ کا غصہ بچا ہے لیکن یہ وقت لانت کرنے کا نہیں ہدایت کی دعا کرنے کا ہے قوم کو یہ بتانے کا ہے کہ حلف توڑنے والا اور عہد توڑنے والا کوئی شخص لیڈر بنائے جانے کے نہیں بلکہ حضور کے الفاظ میں بے دین اور منافق قرار دیے جانے کے قابل ہے دیکھیے قوم اولاد کی طرح ہوتی ہے اولاد پر لانت نہیں کی جاتی اس کی تربیت کی جاتی ہے یہ آخری بات شاید ان کو سمجھ میں آ گئی انہوں نے سر جھکایا خدا سے مخاطب ہو گئے میں جو ان کی گفتگو سنتے ہوئے دعا کر رہا تھا ان کے جانے کے بعد اپنے قارئین سے مخاطب ہو گیا مصر اور اسپین مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے یہاں ہزاروں برس سے قبطی قوم آباد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت مسیحی مذہب کی پیرو تھی عربوں نے اس خطے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا جس کے بعد یہ قوم جو صرف مذہب میں نہیں بلکہ تہذیب ثقافت زبان اور رسم و رواج ہر اعتبار سے عربوں سے مختلف تھی عرب کلچر کا ایک حصہ بن گئی مذہب سے لے کر زبان تک عربوں کے کلچر میں اس طرح ڈھلی کہ اب جغرافیائی طور پر بھی مصر کو مڈل ایسٹ میں شمار کیا جاتا ہے حالانکہ اصلاً یہ بر اعظم ایشیا کا نہیں بلکہ افریقہ کا ایک ملک ہے خلفائے راشدین کے بعد جو پہلا بڑا ملک مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہوا وہ اسپین تھا عربوں نے اسپین کو بہانوے ہجری سات سو گیارہ عیسوی میں فتح کیا یہاں مسلمانوں کا اقتدار آٹھ سو چھیانوے ہجری چودہ سو بہانوے عیسوی تک قائم رہا مسلمانوں نے اسپین میں اپنے آٹھ سو سالہ دور اقتدار میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے فلسفے اور سائنس کی عظیم دریافتیں اور تعمیر و ترقی کے ان گنت نمونے اسپین میں اربوں ہی سے منسوب ہیں وہ کئی اعتبار سے دنیا بھر کے مسلمانوں سے آگے تھے مگر مصر کے برعکس جہاں آج تک عربوں کی چھاپ لگی ہوئی ہے اسپین کے عرب حرف غلط کی طرح اس سرزمین سے مٹا دیے گئے سوال یہ ہے کہ مصر کے مقابلے میں اسپین کے عربوں کا انجام کیوں مختلف ہوا اس کا واضح جواب یہ ہے کہ مصر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح کیا تھا وہ عرب بعد میں تھے اسلام کے دائی پہلے تھے ان کی دلچسپی اپنے اقتدار سے زیادہ بندوں کو خدا کی غلامی میں لانے سے تھی انہوں نے مفتوح قوم پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے بجائے اسلام کا اقتدار قائم کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام مفتوح قوم کے لیے حکمرانوں کا دین نہیں رہا بلکہ ان کا اپنا دین بن گیا یہ تبدیلی اس مقام تک پہنچی کہ ہزاروں برس سے قائم قبطی تہذیب آج ماضی کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے اور دنیا مصریوں کو عالم عرب کے ایک اہم حصے کے طور پر پہچانتی ہے اس کے برعکس اسپین میں عربوں کے اقتدار کا تمام تر انحصار ان کی سیاسی قوت پر تھا اسپین میں مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ وہ اس عرصے میں اندرونی بغاوتیں کچلتے رہے یا پھر یورپ کی مسیحی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہے اپنے دور عروج میں وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مخالفین پر غالب رہے انہوں نے علم و فن اور تعمیر و ترقی میں عظیم کارنامے سر انجام دیے وہ مذہب سے بھی غافل نہ تھے اور علمی اور عملی طور پر دین سے وابستہ رہے اسلامی تاریخ کے کئی نامور اہل علم کا تعلق اسپین سے تھا مگر دین سے ان کی یہ وابستگی زیادہ تر دین کو سمجھنے اس کے تحفظ اور اس پر عمل تک رہی مگر انہوں نے کبھی اسلام کی دعوتی طاقت سے اہل یورپ کو مسخر کرنے کی کوشش نہ کی انہوں نے ہمیشہ اہل یورپ کو ایک سیاسی حریف سمجھا انہیں اسلام کا مدعو بنانے کی حقیقی کوشش کبھی نہ کی اس بات کا اندازہ ابتدائی عربوں اور بعد کے عربوں کی غیر مسلم خواتین سے شادیوں کے نتائج سے کیا جا سکتا ہے قرآن نے مسلمانوں کو اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ محبت کا یہ تعلق انہیں اسلام کی طرف راغب کر دے گا چنانچہ ابتدائی عربوں نے اسی دائیانہ جذبے سے غیر مسلم خواتین سے شادیاں کی اور انہیں اسلام کے حلقے میں لے آئے مگر اسپین میں مسلمانوں نے مسیح خواتین سے شادیاں انہی انسانی جذبات کی بنا پر کی جن کی بنا پر لوگ شادیاں کیا کرتے ہیں چنانچہ یہ خواتین مسیحی ہی رہیں اور بارہا ان کے خیالات مسلمانوں میں فروغ پائے اور کئی دفعہ یہ مسلمانوں میں خانہ جنگی اور بغاوت کا سبب بن گئی چنانچہ جب تک مسلمانوں کی سیاسی قوت باقی رہی ان کا اقتدار قائم رہا اور اس کے بعد وہ ماضی کی ایک داستان بن گئے مصر اور اسپین کا یہ موازنہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت سیاسی نہیں بلکہ نظریے کی طاقت ہے جو اگر ان کے دور عروج میں ان کے لیے بڑی اہم تھی تو ان کے دور زوال میں یہ اہم تر ہے آج فرض کے درجے میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی دعوت کو اقوام عالم تک پہنچائیں یہ ان کی ذمہ داری ہی نہیں ان کے زوال کے خاتمے کا سب سے مؤثر طریقہ بھی ہے مغرب اور ہم دور جدید مغربی تہذیب کا دور ہے پچھلی پانچ صدیوں میں مغرب نے علم و فن ثقافت و تمدن قانون و سیاست معیشت و معاشرت اور سائنس و ٹیکنالوجی میں وہ ترقی کی ہے جس نے انہیں دنیا کی غالب قوت اور ان کی تہذیب کو دنیا کی برتر تہذیب بنا دیا ہے اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں دنیا پر ان کی سیاسی فتوحات نے اور بیسویں اور اکیسویں صدی میں میڈیا کی عالمی رسائی کی بنا پر اہل مغرب دنیا کے امام بن چکے ہیں انسانی تاریخ میں مغرب کی یہ امامت کوئی انفرادی واقعہ نہیں اس سے قبل بھی اقوام عالم اسی طرح ایک دوسرے پر غالب آتی رہی ہیں کون نہیں جانتا کہ مغرب سے قبل یہ حیثیت مسلمانوں کو حاصل تھی تاہم بدقسمتی سے مسلمانوں کی یہی حیثیت موجودہ دور میں ان کے لیے بعض مسائل کا سبب بن گئی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وہ مغرب سے تصادم کی حالت میں ہیں اور دوسری طرف ان کی نئی نسلیں مغربی تہذیب و فکر کی اسیر ہوتی چلی جا رہی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ مغربی فکر و تہذیب کا تجزیہ کر کے یہ بتایا جائے کہ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اپنی میراث سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور کیا ایسی ہیں جن پر ہمیں کسی صورت سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے مغربی تہذیب کی سب سے نمایاں خصوصیت علم کے میدان میں ان کی کامیابیاں ہیں آج مغرب کی کل طاقت علم و تحقیق کی اس روایت میں پوشیدہ ہے جو کبھی مسلمانوں کا سرمایہ تھی علم کی یہ روایت کسی قوم یا ملت کا ساسہ نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کے عالمی سفر کا ایک حصہ ہوتی ہے لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس روایت میں خود کو شامل کریں جدید سائنسی ترقی کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں اور علم کے ارتقاء میں اپنا حصہ ڈالنے کو اپنا ملی فریضہ خیال کریں مغرب کی دوسری نمایاں خصوصیت اجتماعی سطح پر اداروں کا قیام ہے معیشت و سیاست قانون و معاشرت تعلیم و تربیت غرض زندگی کے ہر شعبے میں مغرب نے اداروں کے ذریعے سے زندگی کے نظام کو محکم کر دیا ہے صرف ریاست ہی کو لے لیجئے تو مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کو اوپر سے نیچے تک جس طرح منظم کر دیا گیا ہے وہ یقیناً انسانیت کے لیے ایک سرمایہ ہے اس سرمائے کو ہم معمولی سی ترمیم اور اضافے کے بعد بآسانی اپنی تہذیبی روایات میں ڈھال کر اپنا سکتے ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بڑی حد تک اپنا چکے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ یہاں ہماری سوچ غلامانہ نہ ہو بلکہ مجتہدانہ انداز میں ترک و اختیار کا اپنا حق پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کر کے چیزوں کو اپنایا جائے مغربی تہذیب کی تیسری اساس آزادی کی بنیادی قدر ہے دور جدید میں اس قدر نے مرد و عورت کے تعلق کو نکاح کے بندھن اور عفت کی قید سے آزاد کر دیا ہے اولاد کو والدین اور بیوی کو شوہر کی تابداری سے آزاد کر دیا ہے نوجوانوں کو اساتذہ خاندان اور پڑوس کے بزرگوں کی نگرانی اور تنبیہ و توجہ سے آزاد کر دیا ہے یہی وہ میدان ہے جہاں مغرب سے ہمارا اصل مقابلہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری تہذیب آزادی کے بالکل برعکس اصول یعنی عبودیت پر قائم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں آزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہم انسان کے مقابلے پر انسان کی آزادی کے قائل ہیں لیکن انسان کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں اور اس کی مقرر کردہ حدود میں ہم بخوشی اپنی آزادی کھو دینے کے لیے تیار ہیں دینی تعلیم کا گہرا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تین مقامات ہیں جہاں ہماری عبودیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی آزادی پر کچھ قدغن لگائیں پہلے مقام کو ہم قرآن پاک کی اصطلاح میں حفظ فروج کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت کے تعلق میں ہم خود کو آزاد و بے لگام نہیں سمجھیں گے ہمیں اپنی خواہشات نفس ہر حال میں نکاح کے تعلق تک محدود رکھنی ہیں زنا ہمارے ہاں گناہ سے بڑھ کر ایک جرم ہے عفت و عصمت بہرحال ہمارے ہاں ایک لازمی تقاضا ہے اس پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے دوسرا مقام حفظ مراتب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر حیثیت میں برابر ہیں لیکن جب وہ کسی رشتے میں جڑتے ہیں تو ان کی حیثیت و مرتبے میں ایک نوعیت کا فرق آ جاتا ہے اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ مرد و عورت بحیثیت انسان برابر ہیں لیکن میاں بیوی کے رشتے میں شوہر کو اور ماں بیٹے کے رشتے میں ماں کو ایک درجے کی برتری حاصل ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ان کا ادب لحاظ اور اطاط کی وہ تہذیبی اقدار جنم لیتی ہیں جنہیں ہم آزادی کے سیلاب کی نظر نہیں کر سکتے تیسرا مقام امر بالمعروف و نہیں انل المنکر ہے یعنی ہم اپنے معاشرے کے خیر و شر سے بے نیاز نہیں رہ سکتے آزادی کے نام پر ہم معاشرے میں اوریاں فلموں فحاشی کے اڈوں اور جوئے کے اڈوں کا وجود اجتماعی سطح پر گوارا نہیں کر سکتے یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے وہ یہ کہ مغرب ہمارے لیے اسلام کا مدعو ہے ہمیں دین کی دعوت پہنچانی ہے یہ دعوت جنگ و جدال کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اخلاقی اور علمی سطح پر اتنے پست ہیں کہ فی الوقت مغرب کو جنگ کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے ان دونوں وجوہات کی بنا پر یہ لازم ہیں کہ ہم مغرب سے ٹکراؤ کا رویہ ترک کریں اپنی اخلاقی اور علمی حالت کو بہتر کریں مغرب کو دین کی دعوت پہنچانے توحید کی منادی کرنے اور آخرت میں رب کے حضور پیشی سے خبردار کرنے کو اپنا مشن بنائیں یہی ہمارے لیے راہ عمل ہے یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے